فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے پھر اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپس میں مل جائیں اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے اور یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والی قوم کے لیے بیان کر رہا ہے یہاں مراد تیسری طلاق ہے کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے نہ رجعت کے ذریعے حلال ہوگی اور نہ ہی نکاح جدید کے ذریعے یہاں تک کہ کوئی اور مرد اس سے برضا و رغبت اور عرف عام کے مطابق ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے پھر کسی وجہ سے اسے طلاق دے دے تو نکاح جدید کے ذریعے اسے اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دونوں کا غالب گمان ہو کہ دوبارہ وہ اچھی ازدواجی زندگی گزار سکیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رفا قرضی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ رفا نے مجھے تیسری اور آخری طلاق دے دی تھی اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرضی سے شادی کر لی لیکن اس کا مردانہ آلہ تو کپڑے کے پھندنے کی مانند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم رفا کی زوجیت میں دوبارہ جانا چاہتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم دونوں ایک دوسرے کی مٹھاس کو چکھ لو یعنی وہ تمہارے ساتھ جمع کر لے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح حلالہ کے ذریعے اگر کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ جمع بھی کر لیتا ہے تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر اللہ کی لانت کی خبر دی ہے اور جس پر لانت بھیج دی گئی ہو وہ شادی صحیح نہیں ہو سکتی اور اس لیے بھی کہ عرف عام کے مطابق شادی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کی گئی ہو اور نکاح حلالہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی مسند احمد ترمزی اور ابن ماجہ وغیرہ احادیث کی کتابوں میں نکاح حلالہ سے متعلق حدیثیں دیکھیے حاکم نے نافع سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں دریافت کیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی اس کے بعد اس کے ایک بھائی نے بغیر کسی سابق ساز باز کے اس سے شادی کر لی تاکہ اسے اپنے بھائی کے لیے حلال بنا دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں ایسے نکاح کے بغیر حلال نہیں ہوگی جو اس رغبت کے ساتھ کیا گیا ہو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگی گزارنی ہے پھر فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نکاح کو زنا تصور کرتے تھے حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے